حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا اسے اپنے فوت ہونے والوں کے پاس پڑھا کرو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1448